السلام علیکم مفتی صاحب ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم آپ کی اس محفل میں شریک ہوئے ہمیں آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ابھی قربانی آ رہی ہے بقرعید تو اس میں جو لوگ قرضدار ہیں کیا ان کی قربانی جائز ہوگی قرضدار پر قربانی واجب نہیں ہے جائز ایک علیحدہ بات ہے جو بھی آدمی یعنی اگر وہ دیتا ہے تو اس کو سواب تو ہوگا لیکن واجب نہیں ہے اس پر نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں ہوگا جو شخص صاحب نصاب ہے وہ قربانی نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن جس کا قرضہ ہے وہ قربانی نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا ہاں دے گا تو اس کو اس کا سواب ہوگا جی اہل